کی الحمد للہ انا بخیر وکیف حالات کن ماشاء چلیے جی الحمد للہ الحمد للہ وقفا وسلاۃ وسلم علیہ سید رسول و خاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبعض العشرة تقول أحد عشر رجلا وإثنى عشر رجلا وثلاثة عشر رجلا إلى تسعة عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة وإثنى عشرة امرأة وثلاث عشرة امرأة إلى تسعة عشرة امرأة إلى آخره جی جی الحمدللہ انا بخیر تو یہاں سے آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ہر دہائی کے بعد پہلے دو عادت جو ہیں گیارہ بارہ اکیس بائیس اکتیس بتیس اکتالیس بیالیس وغیرہ وغیرہ ہر دہائی کے بعد پہلے دو عادت جو ہیں اکائیوں کے ان میں مذکر کے لیے تو مذکر کے ہی آباد اس کے موافق آئے بغیر کے اور مانس کے لیے تا کے ساتھ البتہ اس کے بعد کیا ہوں گے بالکل خلاف قیاس چلیں گے کہ مذکر کے لیے تو تا کے ساتھ اور مانس کے لیے بغیر تا کے دیکھیے گا کہتے ہیں وبادل اشرتے دس کے بعد سبق مل گیا آپ لوگوں کو جی سبق معلوم کتاب کے اندر چلیے آپ کو معلوم ہے تو پھر سب کو معلوم ہی ہوگا امید ہے تو کہتے ہیں وبادل اشر تخول دس کے بعد آپ کہیں گے احد آشر رجولن احد رجولن گیارہ مرد دیکھو بغیر تا وہ رجولن یہ بھی بغیر تا کے ہے لیکن وہ سلاستا آشر رجولن جیسے یہ تین پہ پہنچے تو سلاسا کو بغیر تا کے ہونا چاہیے تھا قیاس کے مطابق لیکن خلاف قیاس چلنا ہے اس لیے سلاستا تا کے ساتھ آگے لیکن ہے رجولن رج ساتا آشر رجولن یہاں پر انیس تک ایسے ہی چلتا رہے جائے گا گیارہ آشرتا امراطن یہ سے اس نتا آشر آتا یہ بھی اس نتا آشر آتا دیکھو سلاست ورنہ قیاس کے مطابق تو تا آنا چاہیے تھا سلاستا آنا چاہیے لیکن سلاسا ہے سلاحا آشرتا عمر الاطار و باد لے کا اب جب بیس پر پہنچ گئے تقول عشرون رجلن وعشرون امراطن بلا فرق بین المذکر والمنس چونکہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ دہائیوں میں اعراب کیا ہوگا مختلف نہیں ہوگا عشرون رجلن تو عشرون امرا ہی ہوگا بلا فرق بین ذکر الى تسعین رجلن نبی تک امرا اچھا جی واحد و عشرون رجلا و احدا و عشرون امرا یہ وہی ہے و اثنان و عشرون رجلا بائیس مرد و اثنتان و عشرون امراطن تن بائیس عورتیں و ثلاثتہ وعشرون وعشرون وعشرون رجلا رجلا تسعة وتسعين وتسعين امرأة ننانوے تک ایسے ہی چلتا گا ثم تقول پھر آپ الف امرأة ایک ہزار مرد ایک ہزار عورت و رجولن امی اتا امراطن اتا رجولن دو سو مرد امی اتا امراطن دو سو عورتیں وہ الفا رجول دو ہزار مرد الفا امراطن اصل میں الفا نے تھا تو الفا امراطن اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو دو ہزار عورتیں بلا فرق بین المذکر والمنس مذکر اور مونس میں فرق کیے بغیر لیکن جب ایک اور دو میں آپ کو کہا تھا کہ اتفاق ہوگا اور جیسے ہی دو سے زیادہ بڑھیں گے اب خلاف قیاس ہوتا چلا جائے گا فیضا زاد میں جیسے آپ کو پتہ پہلے چل چکے کہتے ہیں جیسے ہی آپ سو سے زیادہ ہو جائیں گے یا ہزار سے زیادہ ہوں گے تو آگے وہی قانون چلتا چلا جائے گا وہی ایک دو شروع ہو جائیں گے ایک سو ایک ایک سو دو ایک سو تین ایک سو چار تو جیسے ہی پھر وہی ایک دو تین والا اصول چلتا رہے گا کہ ایک اور دو میں اتفاق تین چار سے لے کر نو تک پھر اختلاف گیارہ بارہ میں پھر اتفاق پھر بیس تک پھر اختلاف ٹھیک ہے نا تو ایک سو کے بعد پھر وہی اکائیاں شروع ہو جائیں گی اسی طرح ایک ہزار کے بعد بھی دوبارہ وہی اکائیاں شروع ہو جائیں گی اسی قیاس کے مطابق جو پہلے پہچان لیا وہ قدم الف میاں البتہ اب جب مثلا آپ نے کہنا ہے کہ ایک ہزار ایک سو کچھ ایک ہزار ایک سو کچھ تو اب آپ کیا کریں گے تو کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے آپ کس کو ذکر کریں گے ہزار کو ہزار کو پہلے ذکر کیا جائے گا پھر اس کے بعد جو سو ہوگا سو جتنے بھی ہیں جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں ایک ہزار ایک سو اکیس اس طرح تو ایسے ہی پہلے ہزار پھر اس کے بعد سو کا تذکرہ ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے اکائیاں اکائیاں جو ہیں وہ پہلے ذکر کی جائیں گی اور اس کے بعد دہائیاں ذکر کی جائیں گی ٹھیک ہے اگر گیارہ ہے تو پہلے ایک کو ذکر کیا جائے گا پھر دس کو ذکر کیا جائے گا اگر اکیس ہے تو پہلے ایک کو ذکر کیا جائے گا پھر بیس کو ذکر کیا جائے گا پہلے ہزار پھر سو پھر اکسائی اور پھر دہائی لہذا ہم مثلا کہتے ہیں ایک ہزار ایک سو اکیس ایک ہزار ایک سو اکیس تو ہم کہیں گے الفن و اتن واحد و عشرون کیا الفن و میں اتن واحد و عشرون الف و الفتوں واحد عشرون ایک ہزار ایک سو اکیس پہلے ہم نے ہزار کے لیے الف لایا پھر سو کے لیے میں لایا پھر ایک کے لیے ایک لائے اور پھر بیس کے لیے بیس تو ایک ہزار ایک سو اکیس تو پہلے الف پھر میں آ پھر اکائی اور پھر اس کے بعد آخر میں دہائی دیکھیے گا کہتے ہیں ہزار کو مقدم کیا جائے گا سو پر ول میں والل الحاد اور سو کو مقدم کیا جائے گا کس پر اکائیوں پر ولاحاد والرات اور اکائیوں کو مقدم کیا جائے گا دہائیوں پر تقول تو کہے گا کہ الف و واحد شرون رجلا میرے پاس ایک ہزار ایک سو اکیس مرد ہیں وہ الفان و میں اطانے و اسنان و عشرون اور دو ہزار دو سو بائیس مرد ہیں وہ اربعت آلاف اور چار ہزار سو میں اتن نو و و اربعون پینتالیس تو دو چار ہزار نو سو پینتالیس عورتیں ہیں اس کو کیسے کہیں گے چار ہزار نو سو پینتالیس عورتیں کہنا پہلے چار ہزار لائیں ارباہ و آلاف پھر تیسو میں آ پھر خمس و اربعون تو پہلے پانچ پھر چالیس بل قیاس آپ پر لازم ہے اب تعداد کو کیا کرتے رہو اسی پر ہی قیاس کرتے رہو ارب الافن خم سو اربہ امر اتن و علیہ کا بل قیاس اب قیاس کے مطابق کیا ہے ہاں عورتیں زیادہ ہو گئی ہیں ٹھیک چلیے وعلم ان الواحد والاثنين مميز لهما چلیے اس کو پھر پڑھیں گے انشاءاللہ شاء سے اللہ تعالی سب کے لیے آسانیاں مقدر فرمائے پریشانیوں سے دور پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے دکھ بیماریوں اور تکالیف سے نجات عطا فرمائے خیریں اور بلائیاں مقدر فرمائے سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے السلام علیکم